السلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا لیکچر جو ہے یہ ہمارا یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس کے اوپر ہے سی لینگویج ایکسٹینسبل لینگویج ہے اس میں آپ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس بنا سکتے ہیں آپ ان ایسے ویریبلس بنا سکتے ہیں جن کی ڈیٹا ٹائپس آپ نے ڈیفائن کی بھی ہوں سو so, آج کا ہمارا لیکچر اسی متعلق ہے یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس کون کون سی ہیں اگر ہم ایک سمری لے لیں ان کی تو ہمارے پاس اسٹرکچرز ہیں یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس میں سب سے پہلے اور اسٹرکچرز کے ساتھ ایک کلوزلی ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے یونینس کا اور اس کے علاوہ انیومس ہیں اور ٹائپ ڈیفس ہیں سو آج کا ہمارا لیکچر ان چار چیزوں کو دیکھے گا ہم اگین ہم یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ جو ونڈوز پروگرامنگ ہم ڈسکس کریں گے وہ تقریباً سب کی سب ان چاروں میں سے کچھ کے اوپر بہت ہیویلی بیس کرتی ہے آپ کا نالج اگر ان چار فیچرز سی لینگویج فیچرس کے بارے میں اسٹرانگ ہے تو پھر آپ ونڈوز پروگرامنگ میں ایک اچھے درجے کی مہارت حاصل کر پاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسٹرکچرس کی بات کرتے ہیں اسٹرکچرس اور یہ جو ہم نے یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس انہیں آپ کسٹم ڈیٹا ٹائپس بھی کہتے ہیں as opposed to built in data types تو اسکرین کے اوپر میں ایک اسٹرکچر لکھ دیتا ہوں یہ اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے اسٹرکٹ پرسن اور اس کے تین ممبرز ہیں پہلا ممبر ہے کیریکٹر نیم 30 ایک ارے ہے جس کا نام ہے 30 اور یہ 30 کیریکٹر کا ایک ارے ہے جس کا نام ہے 30 جس کا نام ہے نیم سو so, اس کے بعد ہم نے ایک اور ویریبل لیا انٹیجر ایج اس کے بعد ایک اور variable float height so memory کے اندر یہ تینوں ممبرس آف اسٹرکچر کے اسی آرڈر میں بنیں گے جب ہم اسٹرکچر کا کوئی بھی ویریبل بنائیں گے پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کا تیس بائٹس لیتا ہے انٹیجر دوسرا جو اس کا ممبر ہے اسٹرکچر کا وہ چار بائٹس لے گا اور آخری جو اس کا ممبر ہے وہ بھی چار بائٹس لے گا یعنی کہ اسٹرکچر کا کل سائز 38 ایٹ بائٹس ہے اچھا تو یہ یاد رکھیے کہ جو ہم نے ابھی چیز اسکرین کے اوپر دیکھی ہے اس سے میموری میں کوئی اسپیس ریزرو نہیں ہو جاتی یہ صرف ڈکلیریشن ہے کہ ہم جب پروگرام میں آگے چل کے اسٹرک پرسن لکھیں گے تو اس سے ہوگا کیا کیا چیز کمپائلر کریٹ کرے گا تو اب ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ ہم اے بی سی نام کا ایک ویریبل بنا رہے ہیں جس کی ڈیٹا ٹائپ ہے اسٹرک پرسن تو ڈیفینیشن آپ دیکھ پا رہے ہیں struct person A B C اس کے ساتھ ہم نے پی ٹی آر نام کا ایک پوائنٹر بھی ڈیفائن کیا ہے اور یہ ہے پوائنٹر ٹو اسٹرکٹ پرسن یہ اسٹرکٹ پرسن ٹائپ کے ویریبل کے ایڈریس اسٹور کر پائے گا سو تو ہم بات کرتے ہیں ویریبل اے بی سی کی اس کی ری ٹائپ ہے اسٹرکٹ پرسن اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسٹرکٹ پرسن ٹائپ کے جتنے ویریبلس ہیں وہ میموری میں 38 ایٹ بائٹس لیں گے تو جو ویریبل اے بی سی ہے اس کا فرسٹ پارٹ ارے جس کا نام ہے نیم اس پر مشتمل ہوگا جو کہ تیس بائٹس کا ہے کیریکٹر ارے ہے اس کے بعد ایج ممبر پر مشتمل ہوگا جو کہ انٹیجر ٹائپ کا ہے اور اس کے بعد ہائٹ ممبر پر مشتمل ہوگا جو کہ فلوٹ ٹائپ کا ہے اور چار بائٹس لے رہا ہے دوسرا ویریبل ہے ہمارے پاس پی ٹی آر جو کہ پوائنٹر ٹو اسٹرک پرسن ہے ڈیفائن کرنے کا طریقہ آلموسٹ وہی ہے جو آپ انٹیجرز وغیرہ کو کرتے ہیں جس طرح int star P T R لکھ دیا struct person star P T R so اس پوائنٹر میں ہم نے اے بی سی کا ایڈریس اسائن کروا دیا جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکھا P T R is equal to address of A B C تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پوائنٹر ارتھمیٹک اسٹرکچر پر کیسے اپلائی ہوتا ہے ہم نے پی ٹی آر میں ایک انکریمنٹ کیا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکھا P T R is equal to P T R plus one تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنی byte P T R skip کرے گا سو اگین لینگویج کے رولس کے مطابق پوائنٹرس ٹو اسٹرکچر اتنی بائٹ اسکپ کرتے ہیں جتنا کہ اسٹرکچر کا سائز ہوتا ہے ہمارا pointer it's a pointer to struct person تو جب اس میں ہم ون ایڈ کریں گے تو یہ اسٹرکٹ پرسن کا جو سائز ہے اڑتیس بائٹس اتنی بائٹ اسکپ کرے گا اور وہاں پہ نئی میموری لوکیشن پہ پوائنٹ کرنا شروع کر دے گا اگلی چیز جو کہ uh, بہت فریکوینٹلی یوز ہوتی ہے ونڈوز پروگرامنگ میں وہ ہے ان نیم اسٹرکچرس آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اسٹرکچر کو کوئی نام ہی نہ دینا چاہیں بلکہ صرف ایک ویریبل بنائیں اس ٹائپ کا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈیفینیشن لکھی ہے اس میں ہم نے اسٹرکٹ کے بعد کوئی نام نہیں دیا اسٹرکچر کو بلکہ جہاں پہ اسٹرکچر کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے وہ ویریبلس اور ایک پوائنٹر ڈیفائن کر دیا ہے سو so, اب اے بی سی اس اسٹرکچر جیسا ایک ویریبل بن جائے گا میموری میں لیکن ہم اس کی ڈیٹا ٹائپ نہیں لکھ سکیں گے ایکچولی جتنے ان نیمڈ ہوتے ہیں کمپائلر خود سے ان کو انٹرنلی کوئی ایک نام اسائن کر دیتا ہے جیسے مائکروسافٹ کا کمپائلر ہے وہ ان نیمڈ کر کے unnamed underscore zero اس طرح سے کوئی نام دیتا ہے اگر ملٹیپل ان نیمڈ اسٹرکچر آپ کے پروگرام میں ہیں تو ان کو unnamed zero unnamed one اس طرح سے نام دیے جاتے ہیں ان نیم اسٹرکچر کے بارے میں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کمپائلر ان کو انٹرنلی کوئی نام تو ضرور دے دیتا ہے لیکن آپ کو کسی صورت بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایکچولی کمپائلر نے کون سا نام اس اسٹرکچر کو انٹرنلی دیا ہے یعنی کہ آپ ایک ان نیمڈ اسٹرکچر کا اسٹرکچر ویریبل اپنے پروگرام میں مختلف جگہوں پہ نہیں ڈیفائن کر سکتے جہاں پہ آپ نے اسٹرکچر بنایا ہے وہیں پہ آپ کو ساتھ ہی اس کے اسٹرکچر ویریبل بھی ڈیفائن کرنا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اسٹرکچر کے ویریبل ممبر ویریبل جو ہیں ان کو ایکسس کرنے کے لیے ڈاٹ آپریٹر یوز ہوتا ہے جس کو آپ ممبر ایکسس آپریٹر کہتے ہیں ڈاٹ آپریٹر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے اور رائٹ right سائڈ پہ اس اسٹرکچر کا کوئی ویلڈ ممبر مثلاً اپنی ایگزامپل کی طرف ریٹرن کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے اے بی سی نام کا اسٹرکچر ویریبل بنایا ہے تو ہم A B C dot age لکھ سکتے ہیں اے بی سی ڈاٹ نیم لکھ سکتے ہیں اور A B C dot height لکھ سکتے ہیں اب ہم ایک پوائنٹر لیتے ہیں پی ٹی آر اور اس میں اے بی سی کا ایڈریس اسائن کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اگر ہمارے پاس ایک پوائنٹر ہے جیسے پی ٹی آر ہم نے لیا اور وہ اسٹرکچر اے بی سی کو پوائنٹ کر رہا ہے تو ان ڈائریکشن آپریٹر لگانے سے ان ڈائریکشن کرنے سے star P T R will represent the structure A B C جس طرح کسی انٹیجر کے پوائنٹر میں ان ڈائریکشن کرنے سے اسٹار پی ٹی آر بن جاتا تھا ایک اور نیم فار دیٹ انٹیجر آئے بالکل اسی طرح سے now star P T R will be sort of another name for A B C A B C کا ہم ایک تو اے بی سی سے ریفر کر سکتے ہیں دوسرا ہم اسٹار پی ٹی آر سے بھی اس کو ریفر کر سکتے ہیں اب اگر ہم اے بی سی کے ممبرس کو ایکسس کرنا چاہیں ڈاٹ آپریٹر کے تھرو تو جیسے ہم نے کیا تھا اے بی سی ڈاٹ نیم تو اب ہم کریں گے star P T R dot name لیکن ایک بات یاد رہے یہاں پہ ڈاٹ آپریٹر کی پریسیڈنس اسٹار سے زیادہ ہے سی لینگویج کی اسپیسیفکیشن یا رولس کے مطابق سو so, آپ کو اسٹار پی ٹی آر کے گرد پیرنتھس لگانا ہوگی تاکہ ان ڈائریکشن پہلے پرفارم ہو تاکہ structure star P T R itself ایک اسٹرکچر کو ریپرزینٹ کرے اور پھر آپ اس کا ایک ممبر ایکس کریں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک پوائنٹر ٹو اسٹرکچر ہو اور ہم اسٹرکچر کے ویریبلس کو ایکس کرنا چاہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایرو آپریٹر یوز کر سکتے ہیں ایرو آپریٹر کو یوز کرتے ہوئے آپ لکھیں گے P T R arrow age یا P T R arrow name جب آپ ایرو آپریٹر یوز کرتے ہیں تو انفیکٹ کمپائلر انٹرنلی آپ کے لیے خود ہی انڈائریکشن کر دیتا ہے P T R arrow age actually star P T R parenthesis dot age میں خود ہی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے اب ہم بات کریں گے نیسٹڈ اسٹرکچرس کی لیکن اس سے پہلے ہم ایک ڈیلی لائف ایگزامپل لیتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک پرسن ہوتا ہے well that was just a joke ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک پرسن ہوتا ہے جتنے ایٹریبیوٹس ایک پرسن کے ہیں فار ایگزامپل پرسن کا نام اس کی ایج اور اس کا ہائٹ تو اسٹوڈنٹ میں بھی یہ تینوں ایٹریبیوٹس موجود ہوں گے لیکن اسٹوڈنٹ میں ایک چیز ہے رول نمبر جو کہ اسٹوڈنٹ کی اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے ہر پرسن کا رول نمبر نہیں ہوتا لیکن اسٹوڈنٹ کا ایک اسپیسیفک رول نمبر ہے ہم ایک اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ تو اس میں ہم چار ممبرز رکھتے ہیں ایک نیم جس طرح ہم نے لکھا تھا کیریکٹر نیم 30 رے لیا تھا ہم نے کیریکٹر رے جس کا سائز 30 تھا پھر ہم نے اس کی ایج اور اس کی ہائٹ لی اور ہم نے ساتھ میں انٹیجر رول نمبر لیا یہ اسٹرکچر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس کا ایک آلٹرنیٹ ہے اگر آپ نے اسٹرکٹ پرسن آلریڈی ڈیفائن کیا ہوا ہے آپ نے پروگرام میں پہلے ہی اسٹرکٹ پرسن کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے تو اور آپ اسٹرکٹ اسٹوڈینٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسن اسٹرکٹ پرسن کی ٹائپ کا ایک ویریبل اسٹوڈینٹ میں انکلوڈ کر دیں اور اس کے ساتھ دوسرا ممبر رول نمبر لے لیں جیسا کہ ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پی جو کہ ایک اسٹرکٹ پرسن ٹائپ کا ویریبل ہے وہ اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ کا ممبر ہے اور یہ 38 ایٹ بائٹس لے گا اسی طرح سے اس کا دوسرا ممبر رول نمبر 4 بائٹس لے گا تو یہ structure in whole 42 two bytes لے گا نیسٹ اسٹرکچرس کو ایکسس کیسے کرتے ہیں اس کی بھی ایک ایگزامپل اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ویریبل بنا لیا ہے ایس ٹی کے نام سے جس کی ٹائپ ہے اسٹرکٹ اسٹوڈینٹ اگر ہم ایس ٹی ڈاٹ پی لکھیں گے تو ایس ٹی اسٹرکچر کا جو اسٹوڈنٹ کا اسٹرکچر اس کا ممبر پرسن ایکسس ہو جائے گا یعنی اس کا جو فرسٹ ممبر ہے جو کہ اٹ سیلف ایک اسٹرکچر ہے اسٹرکٹ پرسن وہ ایکس ہو جائے گا اور ایس ٹی ڈاٹ پی کے بعد ہمیں مزید ڈاٹس لگا کے یا ممبر ایکس آپریٹر لگا کے اب ہم پرسن کے سب ایلیمنٹس ایکسس کریں گے یعنی اسٹوڈینٹ کے اندر دو چیزیں کنٹینڈ ہیں ایک پرسن پی اور دوسرا اس کا رول نمبر تو ہم نے پہلے ایس ٹی سے اس کے پرسن ممبر ویریبل میں گئے اور اس سے آگے پھر اس کے کسی ویریبل میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ہائٹ اس کا ممبر ہائٹ ایکسس کیا ہوا ہے اچھا یہاں اسکرین پہ ہم ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں ایک پوائنٹر ڈکلیئر کروں پوائنٹر ٹو اسٹرکچر اور اس میں میں اسٹوڈنٹ کا ایس ٹی کا ایڈریس اسائن کروا دوں تو پھر میں ایرو آپریٹر کے تھرو بھی اس کو ایکسس کر سکتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے P T R arrow P dot height تو ایکچولی جب ہم P T R arrow P dot height لکھتے ہیں تو P T R arrow P لکھ چکنے کے بعد ہم اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ کے ممبر اسٹرکٹ پرسن پی کو ایکسس کر چکتے ہیں اور جو پی ہے یہ اسٹرکٹ پرسن ٹائپ کا ویریبل ہے یہ پوائنٹر ٹو اسٹرکٹ پرسن نہیں ہے لہذا اب ہم پی کے بعد ایرو نہیں لگا سکتے ہم ڈاٹ لگائیں گے ابھی ہم نے اسٹرکٹ uh, اسٹوڈنٹ کے اندر پرسن uh, جو اسٹرکچر ہے اس کو نیسٹ کیا تھا لیکن یہ نیم تھا ہم نیسٹڈ اسٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو جہاں پہ ڈیفائن کریں وہیں پہ آپ اس کے اندر نیسٹڈ ڈیفینیشن دے دیں اسٹرکچر کی اور اس اسٹرکچر کا وہیں پہ ایک ویریبل بنا لیں پی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس نیسٹڈ اسٹرکچر ہے جو ہم نے اس بڑے اسٹرکچر کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن اس اسٹرکچر کا ایک ویریبل پی ہم نے وہاں پہ ضرور بنا لیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو نیسٹڈ اسٹرکچر کی ٹائپ کا کوئی اور ویریبل کہیں نہیں بنا سکیں گے یہ صرف اسی اسٹرکچر کا پارٹ ہوگا ان نیمڈ نیسٹڈ اسٹرکچر جو ہیں وہ وین تھرٹی ٹو پروگرامنگ میں بہت فریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں کیونکہ اکثر دفعہ ہمیں اسٹرکچر جو ہیں وہ صرف ایک خاص پرپز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں صرف نیسٹنگ ہی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اس کا اس کی ایک ایگزامپل آپ شارٹلی اینڈ پہ دیکھیں گے تو ہم اب اس اسٹرکچر کو کوئی نام دینا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ اس کی ڈیفینیشن ایک اور اسٹرکچر کے اندر ایمبیڈ کر دیتے ہیں اور ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے اگلی چیز جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے اور بہت ریلیٹڈ ہے اسٹرکچر کے ساتھ وہ ہے یونینس اور یونین میں کیا فرق ہے آئیے اسکرین پہ چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بالکل ویسا ہی ایک اسٹرکچر ہے لیکن اب یہ اسٹرکچر نہیں ہے اب یہ یونین ہے اس کی ڈیفینیشن بالکل آئیڈینٹیکل ہے ہماری پریویس ڈیفینیشن سے تو فرق کیا ہوا اسٹرکچر میں تمام ویریبلس کنٹینیوسلی ساتھ ساتھ میموری میں لیکن علیحدہ علیحدہ اسٹور ہوتے ہیں یعنی کہ اسٹرکٹ پرسن کے اندر پہلے 30 بائٹ کا کیریکٹر ارے نیم اسٹور ہوگا اس کے بعد چار بائٹ کا انٹرجر ایج اسٹور ہوگا پھر چار بائٹ کا فلوٹ ہائٹ اسٹور ہوگا لیکن اس کیس میں جو ہم آپ ابھی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو یونین بنایا ہے یونین میں جتنے ممبرس ہوتے ہیں یونین کے وہ سیم میموری شیئر کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ تھرٹی بائٹس کا کیریکٹر ارے جو کہ سب سے بڑا ہے ان تینوں ممبرس میں اسی ارے کے اندر پہلی چار بائٹس جو ہیں ان کو انٹیجر ایج قرار دے دیا جائے گا اور وہی چار بائٹس ہم فلوٹ ہائٹ کے طور پہ بھی ایکسس کر پائیں گے یعنی اگر میں اب اس کے جیسے آپ اسکرین پہ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں اس کا ایک ویریبل بناتا ہوں union person A B C تو A B C dot age میں کوئی چیز رکھوانے سے کوئی انٹیجر رکھوانے سے ایکچولی کیریکٹر جو ہے وہ تھرٹی سائز کا اس کی فرسٹ فور بائٹس ماڈیفائی ہو جائیں گی بالکل اسی طرح طرح سے جس آپ کے پوائنٹرز لیتے تھے آپ یونین کے بھی پوائنٹرز لے سکتے ہیں ایک نظر دیکھتے ہیں ہم نے ایک پوائنٹر پی ٹی آر لیا اور اس میں یونین جو اے بی سی ہے اس کا ایڈریس سائن کروا دیا اب ہم نے پوائنٹر کو انکریمنٹ کیا تو جناب اسٹرکچر میں تو پوائنٹر میں انکریمنٹ کرنے سے پرسن یہی اسی طرح کا اسٹرکچر تھا 38 ایٹ بائٹس اسکپ ہوئی تھی لیکن چونکہ یونین میں چار تینوں ممبرس جو ہیں وہ سیم میموری شیئر کر رہے ہیں تو یہ یونین کا سائز 30 بائٹس کا ہوگا یعنی یونین کا سائز یونین کے ممبر میں سے ممبرس میں سے جو سب سے بڑا ممبر ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے اس یونین میں چونکہ سب سے بڑا ممبر ارے ہے کیریکٹر نیم آف 30 سو اس یونین کا سائز 30 بائٹس ہوگا تو پوائنٹر میں ون ایڈ کرنے سے 30 بائٹس اسکپ ہوں گی تھوڑی دیر کو یہاں پہ رکتے ہیں اور ایک اور کانسپٹ ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر سے بھی ریلیونٹ ہے ہم نے دیکھا کہ ہم انٹیجر ویریبلز بناتے رہے ہم لانگ ویریبلس ڈیفائن کرتے رہے تو ایک انٹیجر جو ہے ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ چار بائٹس پر مشتمل ہوتا ہے ایک انٹیجر میں ایک انٹیجر ویریبل ہے آپ کے پاس آئے فار ایگزامپل اس میں آپ ون اسائن کرواتے ہیں اچھا اب ون جو ہے وہ تو صرف ایک بٹ میں آ جاتا ہے اور انٹیجر کی تھرٹی ٹو بٹس ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جو تھرٹی ٹو بٹس ہیں چار بائٹس ان میں سے کون سی والی بائٹ کی کون سی والی بٹ میں وہ ون اسٹور ہوا ہوگا ہمارا سوال یہ ہے کہ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ اگر ہم چار بائٹس کا انٹیجر لیں تو لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ کون سی ہوتی ہے اور موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کون سی ہوتی ہے آپ کی انٹیل مشین جو ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں two eight six three eight six four eight six X eight six architecture جو ہے کہلاتا ہے پینٹی ایم بھی اس میں ہے Pentium two three four etcetera etcetera A M D بھی جو پروسیسر آئے ہوئے ہیں ہمارے ہاں وہ بھی X eight six compliant architecture ہے تو جو ایکس ایٹ سکس آرکیٹیکچر پہ بیسڈ پروسیس ہیں جو کہ نارملی آپ یوز کرتے ہیں اس کے اگینسٹ یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اگینسٹ جو دوسرے پروسیس ہیں وہ ایپل میک ہے اور اس طرح سے دوسرے وینڈرز موجود ہیں لیکن نارملی جو پی سی ہے I B M P C it's Intel based تو یہ مشین آپ یوز کرتے ہیں اٹس ویری ان لائکلی کہ ان میں سے کوئی نان انٹل بیسڈ ہوگا نیور جو X eight six based machine ہیں انہیں ہم لٹل انڈین مشین کہتے ہیں لٹل انڈین مشین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان مشین میں کوئی انٹیجر بنائیں گے چار بائٹس کا اور اس میں آپ ون اسٹور کریں گے تو وہ ون جو ہے وہ لوور ایڈریس والی بائٹ پہ جا کے اسٹور ہوگا یا یو کہہ لیں کہ لوور میموری ایڈریس پہ ہوگی کیونکہ چار بائٹس کا ہے نا میموری میں ون ٹو تھری فور چار بائٹس ہیں تو یہ دو طرح سے اسٹور ہو سکتا ہے اگر میموری ٹاپ ٹو باٹم اس کے ایڈریس انکریز ہو رہے ہیں تو ایک تو انٹیجر یوں اسٹور ہو سکتا ہے کہ اس کا سگنیفیکینٹ بائٹ اوپر اس سے آگے اس سے سگنیفیکینٹ پھر نیچے چلتے ہوئے سب سے آخر میں موسٹ سگنیفیکینٹ یا پھر اس کو اپ سائڈ ڈاؤن اسٹور کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے موسٹ سگنیفیکینٹ بائٹ اسٹورڈ ہو اور اس سے نیچے چلتے چلتے آخر میں لیس سگنیفیکینٹ بائٹ تو آپ کی جو مشینز ہوتی ہیں ان میں لوور ایڈریس پہ لیس سگنیفیکینٹ بائٹ اسٹورڈ ہوتی ہے ایسی مشینز کو لٹل انڈین مشینز کہتے ہیں یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب آپ یونینز بناتے ہیں تو اس میں انٹیجر فلوٹ کیریکٹر وغیرہ میموری شیئر کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں ہمیں یہ جاننا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے تو اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جو کہ یونینز کا کانسپٹ بہت کلیئر کر دے گی اور کم و بیش ملتی جلتی اگزامپل آپ کو ایکچوئل ونڈوز پروگرامنگ میں ملیں گی تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک یونین کریٹ کیا ہوا ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہے مائی یونین اس کے اندر تین ممبرز ہیں پہلا ممبر ہے ایک لانگ ویریبل ایل دوسرا ممبر ایک نیسٹڈ اسٹرکچر ہے ان نیمڈ جس کو ہم نے جس کا ہم نے ویریبل بنایا ہوا ہے ایس اس اسٹرکچر کے دو ممبرز ہیں ایک شارٹ انٹیجر لو دوسرا شارٹ انٹیجر ہائی سو ہمارے مائی یونین کے جو تھرڈ ممبر ہے وہ ایک کیریکٹر ارے ہے جس کا سائز فور ہے اور جس کا نام ہے سی تو اب ہم اس یونین میں دیکھتے ہیں کس طرح سے ویریبلس کو ممبر ویریبلس کو ایکسس کر سکتے ہیں ہم ایک اس کا ویریبل بناتے ہیں ابھی آپ دیکھتے ہیں اسکرین پہ union my union A B C میں لکھتا ہوں A B C dot L is equal to one یہ کیا ہوا اچھا پہلے یونین کا اسٹرکچر ذرا تھوڑا سا واضح کر لیتے ہیں اس کے تین ممبرز ہیں پہلا ممبر ہے لانگ ایل کتنی بائٹس لے گا چار بائٹس لے گا دوسرا ممبر ایک نیسٹڈ اسٹرکچر ہے جس کے اندر دو شارٹ انٹیجرز ہیں اس کا مطلب ہے کہ نیسٹڈ اسٹرکچر کے اندر دو شارٹ انٹیجر لو اور ہائی ملا کے چار بائٹس کے بن گئے تیسرا ممبر جو ہے وہ ایک کیریکٹر ارے ہے جو بھی جو کہ چار بائٹس لانگ ہے سو so, تیسرا ممبر بھی چار بائٹس کا ہے یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ہمارے پاس یونین کے تینوں ممبرس چار چار بائٹس کے ہیں یعنی کہ اب ہم ان چار بائٹس کو چاہیں تو لانگ کی فارم میں ایکسس کریں ایل کے تھرو چاہیں تو جو نیسٹڈ اسٹرکچر کے جو ویریبل ہے ایس اس کے ممبرس لو اور ہائی کی کے تھرو ایکسس کریں اور چاہیں تو ان کو ایک ایک بائٹ کی طور پہ ایکسس کریں کیریکٹر ارے سی کی مدد سے تو جناب ہم لکھتے ہیں B C dot L is equal to one چار بائٹس ہیں جو کہ ایل ممبر جو لانگ ممبر ہے یہ آکوپائی کر رہا ہے ہم نے اس میں ون اسائن کیا ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ون کون سی والی بائٹ میں جائے گا یعنی یونین میں جو کیریکٹر ارے سی فور دیا ہوا ہے تو کیا سی زیرو والی بائٹ میں یہ ون جائے گا سی ون سی ٹو یا کہ سی تھری میں اس کے ساتھ اگلا سوال یہ ہے کہ جو نیسٹڈ اسٹرکچر ایس ہے اس کے دو ممبرز ہیں لو اور ہائی ان میں سے کون سا والا موڈیفائی ہوگا تو یہاں پہ دیر از این انفارمیشن کہ جس ترتیب میں آپ ممبرز ڈیفائن کرتے ہیں یونین کے اندر یا اسٹرکچر کے اندر بھی اسی ترتیب سے وہ میمری میں بنتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا A B C dot L is equal to one اگلی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں A B C dot S اس سے اس کا وہ نیسٹڈ اسٹرکچر ایس ایکس ہوا اور پھر اس کے آگے دو ممبر ہیں ڈاٹ لو اس سے اس نیسٹڈ اسٹرکچر کی پہلی والی دو بائٹس جنہیں ہم ویریبل شارٹ اینڈ لو کہہ رہے ہیں وہ ایکس ہو جائیں گی تو اگر یہ ہماری مشین لٹل انڈین ہوگی تو لانگ ویریبل ایل میں ون رکھوانے سے جو اسٹرکچر ایس ہے اس کے لو ممبر میں ون جائے گا اور اگر یہ مشین بگ انڈین ہے تو اس کے ہائی ممبر میں ون جائے گا کیونکہ لٹل انڈین کے کیس میں ہماری لوور بائٹس جو ہیں لیس سگنیفیکینٹ بائٹس جو ہیں وہ لوور ایڈریس پہ اسٹور ہوئی ہوں گی جبکہ بگ انڈین کے کیس میں یہ الٹی اسٹوریج ہوگی یعنی اگر ہم ون رکھوائیں گے تو وہ سب سے آخر والی بائٹ میں جا کے موڈیفکیشن ہوگی جو ہائیسٹ ایڈریس پہ ہوگی یعنی اگر کیریکٹر ارے سی فور ہے تو ہماری مشین لٹل انڈین ہے تو سی آف زیرو جو ہے وہ ون ہو جائے گا اور C of one C of two اور سی آف تھری تینوں زیرو ہو جائیں گے تو ہم نے ابھی یونینس کو دیکھا اور ہم نے لٹل اور بگ انڈین کا جو افیکٹ پڑتا ہے یونینس کے اوپر وہ بھی ہم نے نوٹ کیا اس سے آگے جو ہمارے پاس چیز ہے جس کو ہم یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے کیا پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہم لاجکلی اس پہ ارائیو کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی اس قسم کی چیز ہونا چاہیے ہم نے اسٹرکچر بنائے ہیں ہم نے یونین ڈیفائن کیے ہیں اس طرح سے آپ نے پروگرامنگ کرتے ہوئے ارے آف اسٹرکچر بھی وغیرہ بھی بنائے ہوں گے تو آپ کیا لکھتے ہیں جیسے ہم نے ابھی بنایا کہ اسٹرکٹ پرسن پی یا struct person A B C بالکل اسی طرح سے union my union A B C تو وہ ڈیفینیشن کچھ اسمارٹ نہیں لگتی جس طرح سے آپ انٹیجر آئے لکھ لیتے ہیں انٹ آئے فلوٹ ایف یا اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں بلکہ پریویس جو ہم نے ایگزامپل دیکھی ہیں لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ اگر آپ کو ایک پوائنٹر ٹو فنکشن ڈیفائن کرنا پڑ جائے تو آپ کو ایک پوری لمبی نظم لکھنا پڑتی ہے اور وہ تب جا کے ایک ویریبل ڈیفائن ہوتا ہے اگر آپ کو ارے پوائنٹر ڈیفائن کرنا پڑ جائے تو آپ کو کافی ساری بریکٹس لگانی پڑتی ہیں اور تب جا کے وہ ارے ویریبل ڈیفائن ہوتا ہے ایک دفعہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو اس طرح کے ویریبل تین چار یا دس یا بیس دفعہ بنانے پڑ رہے ہیں ان یور پروگرام اور آپ اس پرٹیکولر ڈیٹا ٹائپ کے ویریبل بار بار کریٹ کر رہے ہیں مختلف فنکشن میں تو پھر یہ پریکٹس کچھ اچھی نہیں ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم جب یہ لکھیں اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ ایس ٹی یا struct struct student A B C تو جو اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کا کوئی شارٹ ہینڈ ہمارے پاس آ جائے ٹائپ ڈیفس ہمارا اگلا موضوع ہے ٹائپ ڈیفس جو ہیں ٹائپ def is the keyword of C language typedef کی مدد سے ہم بہت لمبی لمبی ڈیکلیر کو شارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ فائدے ہیں ونڈوز پروگرامنگ میں بہت سارے ٹائپ ڈیفس ہیں جی میں اس سے پہلے کہ آپ کو مزید امپریس کروں ٹائپ ڈیفس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں آئیے اسکرین پہ چلتے ہیں آپ یہاں پہ ایک لائن دیکھ سکتے ہیں typedef unsigned char byte تھوڑی دیر کے لیے جو شروع میں ٹائپ ڈیف جو کی ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو بھول جائیں تو یہ کیا بنے گا انسائنڈ کیئر بائٹ تو بائٹ کیا ہے بائٹ ایک ویریبل بنے گا میموری میں انسائنڈ ٹائپ کا انسائنڈ کیریکٹر ٹائپ کا ویریبل بن جائے گا بائٹ جب آپ اس کے شروع میں ٹائپ ڈیف لگا دیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈیفائن اے ٹائپ یعنی type typedef means definition اب بائٹ جو ہے وہ میموری میں کوئی ویریبل کوئی انسائنڈ کیریکٹر ویریبل نہیں بنے گا بلکہ انسائنڈ کیریکٹر کا دوسرا نام بن جائے گا یعنی اب آپ ویریبلس بنا سکتے ہیں byte A comma B C so on and so forth تو جب آپ بائٹ اے بی سی لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا unsigned char A unsigned char B یعنی ٹائپ ڈیف لگا دینے سے جو typedef unsigned char byte جو آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اس میں بائٹ کوئی انسائنڈ کیریکٹر ویریبل نہیں بنے گا بلکہ will be another name for its data type unsigned char اگلی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے typedef struct person human once again تھوڑی دیر کے لیے جو شروع میں ٹائپ ڈیف لکھا ہوا ہے اس کو بھول جائیں ہم دیکھتے ہیں صرف اسٹرکٹ پرسن ہیومن ہیومن نام کا ایک ویریبل بن جائے گا جس کی ڈیٹا ٹائپ ہوگی اسٹرکٹ پرسن لیکن اگر اس کے شروع میں میں ٹائپ ڈیف لگا دوں تو اب ہیومن نام کا کوئی ویریبل نہیں بنے گا بلکہ یہ اسٹرکٹ پرسن کا دوسرا نام بن جائے گا اب آپ جہاں جہاں اسٹرکٹ پرسن لکھ کے ویریبل بناتے تھے وہاں وہاں آپ ہیومن لکھ کے ویریبل کریٹ کر سکتے ہیں ایک ایگزامپل پوائنٹرس کی آپ جانتے ہیں پوائنٹرز ہمارے فیوریٹ ہیں especially for this course so ایک ایگزامپل ہم پوائنٹر کی بھی لے لیتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ typedef char star P char تھوڑی دیر کے لیے ونس اگین اب یہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں ٹائپ ڈیف کو بھول جائیے تو اب کیا لکھا ہوا ہے char star P char P char ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر ٹائپ کا ویریبل بن جاتا اگر یہ یوں ہوتا تو لیکن شروع میں ٹائپ ڈیف لگا دینے سے اب P char pointer to char type کا ویریبل نہیں بنے گا بلکہ یہ پوائنٹر ٹو کیئر ٹائپ کا دوسرا نام اس ڈیٹا ٹائپ کا ایک اور نام بن جائے گا یعنی اب میں لکھوں P char P T R تو اس کا مطلب ہوگا char star P T R اب ہم آخر میں تھوڑی نسبتاً ڈفیکلٹ ایگزامپل لیتے ہیں ڈیفیکلٹ نہیں ہے اٹس انٹرسٹنگ بیسکلی ہم لکھتے ہیں char star P P T T R R bracket میں ٹین تو کیا ہوا ایک ارے بن گیا دس جس کا سائز ہے اور یہ ہے array of pointers to character میں پھر بتا دیتا ہوں char star P T R bracket میں ٹین اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آر ایک ارے ہے آف سائز ٹین اور یہ ارے ہے آف کیریکٹرز یعنی کہ پی ٹی آر ایک ارے ہے جو دس پوائنٹریکٹر کر سکتا ہے ہم اس کے شروع میں ارے نہیں بنے گا آف سائز ٹین بلکہ یہ کسی بھی array of pointers to character of size ten کا دوسرا نام بن جائے گا یعنی اب میں اگر اپنے پروگرام میں کہیں پہ ارے آف کیریکٹر پوائنٹر بنانا چاہوں تو وہاں پہ میں لکھوں گا پی ٹی آر اے تو P T R A actually یہ ڈیفینیشن بنے گی کیر اسٹار اے آف 10 امید ہے اس سے ٹائپ ڈیفس کافی کلیئر ہو گئے ہوں گے ٹائپ ڈیفس کا فائدہ کیا ہے ایک تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ آپ جو لمبی جوڑی ڈکلریشن ہیں بہت long long chain of declarations ان کو آپ شارٹ نام دے سکتے ہیں بہت چھوٹا سا آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے اور پوائنٹرز ٹو فنکشنز کا ٹائپ ڈیف بنانے کی کوشش کیجیے یو ول جسٹ ریئلائز کہ یہ کتنا آسان ہے آپ ایک دفعہ ٹائپ ڈیفائن کر لیں اور اس کے بعد اس کو ری یوز کرتے چلے جائیں اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے وہ فائدہ کیا ہے ہم پروگرامنگ کے دوران نارملی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا مینٹینبل یا ری یوزبل کوڈ ہو اتنا اچھا ہے کوڈ وہ ہوتا ہے جب پروگرامنگ کرتے ہیں کہ آپ کوڈ میں کہیں ایک جگہ پہ چینج کریں اور آپ کے پورے پروگرام کے بہیویئر اکارڈنگلی چینج ہو جائے مثلا آپ نے سارٹنگ یا سرچنگ وغیرہ کے بھی پروگرامز لکھے ہوں تو آپ لوپس لگاتے ہیں اس میں فور لوپ یوز کیا وائل لوپ یوز کیا تو ارے کا سائز اگر آپ پروگرام کے سٹارٹ میں سے چینج کرتے ہیں نا تو آپ کو پورے پروگرام میں کاؤنٹرز کی ویلیوز چینج کرنی پڑتی ہیں فار ایگزامپل اگر کوئی انڈیکس لیا ہوا ہے تو وہ پہلے ارے کا سائز دس تھا تو وہ نو تک جاتا تھا اب ارے کا سائز ہم نے ہنڈریڈ کر دیا تو وہ نائنٹی نائن تک جائے گا آپ پورے پروگرام میں سرچ کر رہے ہوں گے کہاں سے اس کو چینج کرنا ہے ہمارا آئیڈیل سولوشن یہ ہوگا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پروگرام کے اسٹارٹ میں صرف ارے کا سائز چینج کریں اور اکارڈنگلی باقی پروگرام میں چینجز آ جائیں یہ تو علیحدہ بحث ہے اس کو ہم انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے جب ہم پری پروسیسر کے اوپر روشنی ڈالیں گے لیکن ٹائپ ڈیفس کیسے یوز ہوتے ہیں کریں کہ آپ نے ایک اپنی ٹائپ ڈیفائن کی ہوئی ہے اسی ٹائپ ڈیف کو یوز کرتے ہوئے اور اس ٹائپ کو یوز کر کے آپ اپنے پورے پروگرام میں ویریبلس ڈیفائن کر رہے ہیں اب اگر آپ چاہیں کہ جو میں نے ویریبلس اپنی ٹائپ ڈیفائن جو کی ہوئی ہے اس کے تمام ویریبلس کی ڈیٹا ٹائپ چینج کروں تو آپ کو صرف ٹاپ پہ ایک لائن میں ٹائپ ڈیف کی ڈیفینیشن چینج کرنا ہوگی اور نیچے چونکہ آپ ڈیفائنڈ اپنی ڈیفائنڈ ٹائپ یوز کر رہے ہیں فار ایگزامپل میں پی کیئر ہم نے بنایا جیسے پوائنٹر ٹو کیریکٹر کے لیے تو کل کو میں چاہوں کہ یہ پوائنٹر پی کیئر جو ہے وہ پوائنٹر ٹو کیریکٹر نہ رہے پوائنٹر ٹو انٹیجر ہو جائے تو مجھے صرف ٹاپ پہ ٹائپ ڈیف میں چینج کرنا ہوگا میں جہاں کیئر اسٹار لکھا وہاں پہ انٹ لکھ دوں گا باقی پورے پروگرام میں جو پی کیر یوز ہو رہا ہے وہ وہیں رہے گا لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ضرورت کیا پڑ سکتی ہے کہ میں پوائنٹر ٹو کیریکٹر کے بجائے پوائنٹر ٹو انٹیجر یوز کروں ایک اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے آج سے کوئی بیس برس پہلے جب کمپیوٹر نئے نئے آئے تھے تو وہ صرف اے بی سی ٹائپ کر سکتے تھے یا جنہیں آپ ایس کی کوڈ کہتے ہیں وہ ڈسپلے کر سکتے تھے یا کچھ چھوٹے موٹے کیریکٹرس جس طرح ٹیکسٹ بیسڈ گیمز کے اندر کوئی چند ایک کیریکٹر ہوتے ہیں اور یہ چند چیزیں لیکن ونڈوز میں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ مختلف لینگویجز انسٹال کر سکتے ہیں آپ عربک انسٹال کر سکتے ہیں آپ چائنیز آپ فرینچ اور جرمن میں کام کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ پوری یونیورسلی مختلف لینگویجز میں آپ کام کر سکتے ہیں آن یور کمپیوٹر اینڈ جو لیٹسٹ ورژن ہیں ونڈوز کے اس میں آپ اردو میں بھی ٹائپنگ کر سکتے ہیں سو so, یہ کیسے ممکن ہوا ذرا اس پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے سارے کیریکٹرز اردو کے بہت سارے کیریکٹرز ہیں فرینچ کے ہیں چائنیز کے ہیں ان سب کو ایسکی کوڈ کی مدد سے ایک ایک بائٹ میں ریپرزینٹ کر سکیں تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم کیریکٹر کا سائز بڑھا دیں اس سے ایک نئے قسم کے کیریکٹر میدان میں آئے جنہیں ہم یونیکوڈ کیریکٹرز کہتے ہیں اور یونیکوڈ کیریکٹرز دو بائٹس پر مشتمل ہوتے ہیں آپ کی جتنی انٹرنیشنل اگر آپ کوئی پروگرام بنا رہے ہیں جس کو آپ نے دنیا میں مختلف ملکوں میں بھیجنا ہے چائنا میں فرانس میں فار ایگزامپل امیرکا وہ دوسرے ملکوں میں بھیجنا ہے تو آپ یونیکوڈ کیریکٹرز یوز کریں گے اور آپ کے پروگرام کی لاجک اس قسم کی ہوگی کہ آپ ایک جگہ سے لینگویج چینج کریں اور اپروپریٹلی آپ کا باقی پروگرام بہیو کرے بہرحال اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن یونیکوڈ کیریکٹر جو ہے وہ آپ ایک بائٹ کو یوز کرتے ہوئے ڈیفائن نہیں کر سکتے اگر یونیکوڈ کیریکٹر ایک بائٹ کا نہیں ہو سکتا تو پوائنٹر ٹو یونیکوڈ کیریکٹر کیسے آپ اس کو پوائنٹر ٹو کیریکٹر لے سکتے ہیں سو یونیکوڈ کیریکٹر کو شارٹ انٹیجر لے لیا گیا دو بائٹس پر مشتمل یا اس کو وائڈ کیریکٹر بھی کہتے ہیں یہ ساری ٹرمز لوز ہیں آئی مین ہم بہت زیادہ اسٹینڈرڈ بات نہیں کر رہے ہیں اور بھی کافی ساری کوڈنگ اسکیمز اویلیبل ہیں یونیکوڈ کے علاوہ بھی لیکن اٹس جسٹ این آئیڈیا کہ اگر آپ ملٹی لینگل پروگرامس بنا رہے ہیں تو یونیکوڈ استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیریکٹر دو بائٹ کا لینا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ٹائپ ڈیفس ہیلپ کرتے ہیں اور ونڈوز ایکچولی ٹائپ ڈیفس ہی کو یوز کرتی ہے تو اس لیکچر کا ہمارا آخری موضوع جو آخری یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ ہے وہ انیمریشنز ہیں یا انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں انفارچونیٹلی uh, بہت سے پروگرامرز ڈیٹا ٹائپس کو یوز نہیں کرتے ان کو اس کے ایڈوانٹیجز کا صحیح آئیڈیا نہیں ہے لیکن ونڈوز جو ہے وہ بہت ہیویلی بیسڈ ہے انیومریشنس کے اوپر اور ہم ابھی تھوڑی دیر میں جب ہم ٹائپس کو ڈسکس کر پائیں گے تو اس کے بعد ہم ایک پریکٹیکل ایگزامپل جو آپ کو ونڈوز پروگرامنگ کے دوران نظر آئے گی وہ ہم دیکھیں گے کہ انومریشن کا یوز کیا ہے ایٹ ورک تو ایک ایگزامپل میں اسکرین کے اوپر لکھ دیتا ہوں اور دین آئی ایکسپلین اٹ یہاں پہ آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں کلرس پھر اس کی definition black comma green blue red بالکل اسٹرکچر ہی کی طرح ہے بظاہر لیکن کوئی ڈیٹا ٹائپس مینشن نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوماز یوز ہوئے ہیں یہ تو سینٹیکس کے نوٹ ہوئے آپ کا سیمی کالن جو ہے انیویشن کے اینڈ پہ ایک دفعہ یوز ہوا ہے اب کلر جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک انیومریشن بن گئی ہے ایک انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپ بن گئی ہے اب میں ایک ویریبل بناتا ہوں enum colours my colour my colour جو ویریبل ہے یہ صرف چار ویلڈ ویلوز uh, اس کو آپ اسائن کر سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں my colour is equal to black word black اسی طرح سے آپ مائی کلر کو اگینسٹ سم انیومریشن انشن ایلیمنٹ آپ اس کو ٹیسٹ uh, بھی کر سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں if my colour equal to equality operator green یعنی آپ یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مائی کلر میں اس وقت جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ گرین ہے یا کیا ہے سو so ڈیفینیٹلی یہ کنڈیشن تو فالس ہوگی کیونکہ مائی کلر کو ہم نے ابھی بلیک اسائن کیا ہے آپ اگر مائی کلر اس ویریبل جو انیومریشن ہم نے انیومریٹڈ ڈیٹا بنائی ہے اس کو اگر آپ کوئی اور ویلیو اسائن کروانا چاہیں گے تو وہ اسائن نہیں ہو سکے گی آپ کو کمپائلر وارننگ یا in some cases error message دے گا ہم اب تھوڑا سا بیہائنڈ دا سینس دیکھتے ہیں کہ ایکچولی سلسلہ کیا ہے انیومریٹڈ ٹائپس جو ہیں وہ انٹرنلی ایز انٹیجرس ٹریٹ کی جاتی ہیں جس طرح ہم نے مائی کلر نام کا ایک انومریٹڈ انومریٹڈ ویریبل ٹائپ کا ویریبل بنایا جو کہ چار ویلو لے سکتا ہے red green blue etcetera etcetera تو ایکچولی جو آپ ٹائپ کو ڈیفائن کرتے ہوئے جیسے کلرس آپ نے ڈیفائن کرتے ہوئے چار کلر بتائے تھے ابھی اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو جو پہلا کلر آپ نے بتایا تھا جیسے بلیک تو آپ جہاں جہاں اپنے پروگرام میں بلیک لکھیں گے وہاں وہاں یہ زیرو تصور ہوگا سملرلی بلیک کے بعد گرین ون اور اس کے بعد بلو ٹو یہاں جہاں بلو یوز کریں گے ایکچولی انٹیجر ٹو اسائن کر دیا جائے گا میں ایک دفعہ پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کلرز جو ہے وہ ایک انیومریشن ہے آپ نے ایک ویریبل بنایا my colour my colour internally ایک انٹیجر ہوگا ایک ایسا انٹیجر جس کو آپ صرف چار ویلیوز بلیک گرین بلو اور ریڈ اسائن کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کوئی کوئی ان چاروں میں سے اسائن کرتے ہیں تو انٹرنلی اس انٹیجر میں ویلو زیرو ون ٹو اور تھری میں سے کوئی ایک اسائن ہو جاتی ہے اکارڈنگلی یعنی آپ جو مائی ویریبل ہے اس کو آپ ایسوم کر سکتے ہیں کہ یہ فور بائٹس کا ایک انٹیجر ہوگا لیکن آپ اسے فور بائٹس کے انٹیجر کے طور پہ ٹریٹ فریلی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باقی ان چاروں ویلوز کے علاوہ کوئی اور ویلو ایکسپٹ نہیں کرے گا اچھا ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر از اکول ٹو بلیک لکھنے کی بجائے my colour is equal to zero لکھ دیں گے تو you will receive an error error یا وارننگ آ سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپائلر اسٹرکٹ چیک پلیس کرتا ہے کہ آپ ایکسپلسٹلی انٹیجرز اسائن نہیں کر سکتے انیمریشن کو آپ جو اس کی ویلڈ ویلوز آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں آپ صرف وہی اس کو اسائن کر سکتے ہیں ہم ایک اور انیومریشن بناتے ہیں جس کا ہم نام رکھتے ہیں انیومریشن منتھس ہم لکھتے ہیں اسکرین پہ دیکھیے اینیوم منتھس اور اس کے آگے ویلڈ ویلوز اس کی ہوں گی جنوری فیبرری مارچ باقی ٹویلو منتھس جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ لکھتے ہیں اب آپ کوئی ویریبل نیو منتھس ٹائپ کا بنائیں گے تو آپ اس کو جنوری فیبرری وغیرہ یہی اسائن کر سکتے ہیں کوئی اور چیز کوئی انٹیجر کچھ نہیں اسائن کر سکتے لیکن جب آپ اس کو جنوری اسائن کریں گے تو ایکچولی زیرو اسائن ہوگا جب آپ فیبرری اسائن کریں گے تو اس ویریبل کو انٹرنلی اس انٹیجر ویریبل کو جو انیوم کا بیک اینڈ پہ انٹیجر ویریبل ہے اس کو ون اسائن ہوگا جب آپ مارچ اسائن کریں گے تو ایکچولی ٹو اس انیوم میں جائے گا یہ انٹرنل ورکنگ ہے لیکن آپ ایکسپریسلی زیرو ون ٹو وغیرہ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ انیشل ویلو اسپیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی انیوم کے سامنے اکول سائن لگا کے آپ اس کی اسٹارٹنگ ویلو دے سکتے ہیں جیسے ہم اس انیوم کو موڈیفائی کرتے ہیں enum months January February March اس کو ڈیفالٹ ویلو تو زیرو ون ٹو اسائن ہوگی میں اگر لکھتا ہوں جنوری از اکو ٹو ون تو اب اس کے بعد یہ ون ٹو تھری اور چلے گی similarly I can write January is is equal equal to to one February three اور March is equal to seven کچھ بھی میں اس طرح سے کر سکتا ہوں تو انیوم یوز کرنے کا فائدہ کیا ہوا پہلی بات یہ ہے کہ آپ انٹیجرس ڈائریکٹلی اسائن نہیں کرتے اور آپ وہ سمبلک کانسٹنٹس آپ اسائن کرتے ہیں جو انیوم کے اندر آپ uh, uh, وہ جو کانسٹنٹس لکھ دیتے ہیں جیسے جنوری فیبرری وغیرہ وہ آپ اسائن کرتے ہیں اور کمپائلر انٹرنلی انہیں ٹرانسلیٹ کرتا ہے زیرو ون میں ونڈوز میں اس کی ایک بہت پریکٹیکل ایگزامپل ہے آپ نے غالباً سن رکھا ہو کہ ایسے ویریبلس جو یا ٹرو ہو سکتے ہیں یا فالس ہو سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ایسے ویریبلس جو یا جن کو آپ یا ون اسائن کر سکتے ہیں یا زیرو اسائن کر سکتے ہیں بولین ویریبلس کہلاتے ہیں اب اگر آپ نے ایک نارمل انٹیجر لیا ہوا ہو اس کو آپ زیرو یا ون اسائن کر کے کام چلا سکتے ہیں لیکن ونڈوز میں آپ اسکرین پہ دیکھیے ایک انومریشن اویلیبل ہے انیوم بول اور اس کی دو ویلڈ ویلوز ہیں فالس اینڈ ٹرو فالس یعنی کہ زیرو انٹرنلی اور ٹرو یعنی کہ ون آپ جب کوئی ویریبل انیوم بول ٹائپ کا بنائیں گے enum bool B for example تو بی کو آپ یا فالس اسائن کر سکتے ہیں یا ٹرو اسائن کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ اور اسائن کروائیں گے تو you will get an error اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا جو بولین ویریبل ہے اس وہ کبھی بھی زیرو یا ون کے علاوہ کوئی ویلو اسیوم نہیں کرے گا اور chances of error will be reduced آپ کے پروگرام میں غلطی کا امکان کم ہو جائے گا تو لیکچر کے آخر میں ہم کچھ ڈرلس کرتے ہیں آپ ان کوشچنس کے اوپر یا ان اسٹیٹمنٹس کے اوپر غور کیجیے اور یہ آپ کو ایکسپلوریشن میں بہت مدد دیں گے اسکرین پہ دیکھیے یہ ہماری نیسٹڈ یونینس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے جو ونڈوز پروگرامنگ میں ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے آپ یہ کیجیے کہ اس کے مختلف اپنے پروگرام میں یہ ڈیفائن کیجیے اس طرح کے ویریبلس اور اس کے مختلف ایلیمنٹس کو موڈیفائی کر کے دیکھیے کہ ایگزیکٹلی exactly کون کون سی بائٹس میموری میں موڈیفائی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ٹائپ ڈیف اویلیبل ہے آپ کے پاس اسکرین کے اوپر اس کو نوٹ کر لیجیے اور آ, یہ دیکھیے کہ ایکچولی جو ہماری ٹائپ ڈیف فنک ٹائپ جو ہے وہ کس ٹائپ کی ٹائپ کے ویریبلس کریٹ کرے گی اپنے آنسرز آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں اور آخر میں ہم نے ایک اسکوئر نام کا انیومریشن انیومریٹڈ ٹائپ دی ہوئی ہے اس کے ویریبلس کریٹ کیجیے ان کو مختلف ویلیوز اسائن کروانے کی کوشش کیجیے اور دیکھیے کمپائلر کا بیہیویئر کیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے یوزر ڈیفائن ٹائپس کو غور سے دیکھا ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ اسٹرکچرس یونینس ٹائپ ڈیفس اور انیومس کی پروگرامنگ میں اسپیشلی ونڈوز پروگرامنگ میں کیا اہمیت ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ